حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نے فرمایا میں کسی شخص کو سرح اللہ اللہ پہنے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا نیز میں نے دیکھا کہ آپ کی زلفیں کندھوں کے قریب لہرایا کرتی تھیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پینسٹھ